مجھے اللہ کی نصرت کا ایک واقعہ یاد آ گیا جب کوٹ بلوال جیل میں ہم نے سرنگ کھو دی تھی وہ سرنگ آخری دن پکڑی گئی ہمیں پکڑ کے لے گئے سب ساتھیوں کو مارنا شروع کیا لوہے کی سلاخوں سے پیٹتے تھے منہ سے خون تھا ناک سے خون تھا سر سے خون تھا ٹانگیں سیاہ ہو چکی تھی ساتھیوں کے آزاد جسم کے اس طرح سوج گئے تھے جس طرح ڈبل روٹیاں ہوتی ہیں مار مار کے پھینک دیا زنجیریں باندھ دی پیشاب کرنے پہ پابندی کھانا کھانے پہ پابندی اس حالت میں ساتھی سجدوں میں گرے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اگلے دن پوچھ تاچھ شروع ہو گئی کہ سرنگ کیسے کھودی تھی آلات کہاں سے آئے تھے مجھے اٹھا کر لے گئے جس افسر کے پاس میرا انٹروگیشن تھا بڑا ظالم میری زنجیر پکڑ کے ہلاتا کبھی ماں کی گالی دیتا کبھی بہن کی گالی دیتا میں نے زندگی میں کبھی گالی نہیں سنی تھی میری آنکھوں سے آنسو آگے گالی کی وجہ سے میں نے ضبط کیے کہ کافر کہیں روتا ہوا نہ دیکھ لے واپس آیا اپنے سیل میں میرے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا ایک کشمیری نوجوان میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے مولانا کیوں روتے ہو میں نے کہا یار وہ ڈنڈے مار لے تو میں برداشت کر لوں گا زنجیریں مار لے تو برداشت کر لوں گا یہ ماں بہن کی گالی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم تو ہماری نظروں میں تو ماں کا ایک تقدس ہے ہماری نظر میں تو بہن فرشتوں جیسا تقدس رکھتی ہے وہ جوش میں آ گیا مجھے کہنے لگا مولانا آپ کو تو صرف گالی ملی ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ تو یہ سب کچھ کیا جا چکا میرے دل سے ایک آہ نکلی پھر مجھے اس نے زور سے کہا آپ کیوں ڈرتے ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے جب اس نے یہ کہا میرے دل سے غم دور ہو گیا میری زبان پہ حضرت موسا علیہ السلام کی دعا آ گئی انیا ربی ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے میں بھی یہ دعا پڑھ رہا تھا کہ سنتری آیا مجھے پکڑ کے کہا چلو صاحب کے پاس میں وہاں جا کے بیٹھا میں نے پڑھا ربی وہ گالی دینا چاہتا تھا زبان رک جاتی تھی پھر دینا چاہتا تھا پھر زبان رک جاتی تھی گھبرا گیا اور پھر میں آٹھ دن اس کے پاس انٹروگیشن دیتا رہا اس کی زبان سے گالی نہیں نکل سکی الحمدللہ